لام تاکید و نون تاکید کی گردان لام تاکید و نون تاکید کی گردان اس میں دو چیزیں آئیں گی دو چیزوں سے اور تاکید پیدا ہوگی ایک لام تاکید لام تاکید ہوگا اور آخر میں نون تاکید ہوگا نون تشدید والا نون ہوگا یا جو ساکن نون ہوگا نون سکیلا یا نون خفیفہ سکیلا کا مطلب ہوتا ہے سکیلا کہ جس کے اوپر شد آئی سکیلا اور خفیفہ خالی ساکن نون لگا دیا جائے کے اندر ساکن نون نون خفیفہ خفیف کہتے ہیں ہلکے کو سکیلا بھاری کو تو نون سکیلا یا نون خفیف تو لام تاقی با نون خفیفہ لام تاقی با نون تاکیب کی گردان آج کریں گے تو سب سے پہلے یہ بھی وہی چودہ سیکھے ہوں گے چودہ سیکھے ٹھیک ہے چودہ چیزیں ہوں گی کس طریقے سے کیے جائیں گے کہ گردان آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے گردان کیسے یاد کرنی ہے اگر مظاہرے کی گردان آتی ہے تو یہ بھی گردان انشاءاللہ شاء آپ کو آ جائے گی اگر مظاہرے کی گردان یاد ہے تو یہ بھی یاد تھوڑی سی چینجز آئیں گی اس کے اندر باقی اسی طرح ہی ہوگی جیسے مظاہرے کی گردان میں آپ کے سامنے کر کے سناتا ہوں آپ کو مظاہرے معروف گردان یا فالو یا فالان یا فالونا فل فلان یا فلنا سب فل سفان سب فلون سف فلینا افلو اور فلو اب ذرا اس کی طرف جاتے ہیں لام تاطی بانون سکیلا در کیلے مستقبل مارو ر کیسے ہوگی لیف لیف علان لیف الن لطف لطف علان لیف علنان لتا فلتا فلان لتا فلتا لتا فلن تھوڑی سی چینجز آتی ہیں ذرا مشکل ہے لیکن آپ نے دیکھنا ہے لیا فلان لیا فل فل فلان لیا فل نان لتا فلنا لتا فلان لتا فل فل فلان لتا فل لنا لنا لنق اس میں بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سی ہے نا وہ ذرا چینج ہے سی جو مونس کے جو سیکھے ہیں مونس کے جو سیکھے ان کے اندر تھوڑی سی چینجز آتی ہیں اس کو آپ نے خیال رکھنا ہے ذرا چھٹے اور بارہویں سیگے کو چھٹے اندر تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوگی دوبارہ دیکھیے لیا پلنا لیا پلانا جمع مون جما مون چھٹا ایک تھوڑا سا پیٹرن یاد کرنا ہے پھر دوسرا خود بخود ہو جائے گا یہ تو تھا معروف والا معروف والا مجھول والا کیسے ہوگا مجھول والا وہ یو پلو یو پلان یو پلون تو تو پلان یو ٹھیک ہے یو پلنا یہ جو ہے اس طرح مجھول کا چلے گا اس میں کرنا ہے اس میں آپ کیسے کریں گے دیکھیے لو پلنا لو پلانا لو پلان لو لو فلان لو فلنا لو یا لو پلنالا لو پلان لو پل لو للنا لو پلنا میں نے آپ کو بتایا تھا پوروں کے اوپر انگلیوں کے پوروں کے اوپر گنا کریں اس کو ٹھیک ہے چودہ سیگے پورے کیا کریں دوبارہ سے میں کرتا ہوں لو پلنا لانے لیک ایک ایک انگلی پوری لتو پلنا لتو فلان لئیو فلنان دو انگلیاں لتو پلنا لتو فلان لتو تین انگلی لتو پلنا لتو فلان فلنان چار انگی لو پلنا لنو چودہ سیگے پورے ہو گئے تو یہ آپ نے اس طریقے سے اس کو کے اندر تھوڑا سا ہمت کرنی ہے ہمت کرنی ہے یاد کرنے کے اندر زبان پہ چڑھانی ہوگی بس زبان پہ چڑھانی ہے میں سیکھا اور بارہ سیکھے میں تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے گی ذرا تھا سکیلا والی کا کام یہ ہے سکیلا والی اب ہم چلتے ہیں فیفا والی گرل کیسے ہوگی تقبل معروف کے اندر یہاں پہ آپ چورس سیکھے نہیں آئیں گے کیا اچھا؟ یہاں پہ چورس سیکھے نہیں آئیں گے وہ کیوں نہیں آتے اس کی ایک وجہ ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ چورس سیکھے کیوں نہیں آتے وہ بات میں پڑھیں گے لام تاکیب بانون خفیفہ در تیل مستقبل معروف اب وہ دیکھیں اس میں ٹوٹ نظر نہیں آئے گا تو سکنیاں والے سیکھے نکل جائیں گے وائس اوکے دوبارہ دیکھیے اس میں آٹھ سیکھیں کتنے آئیں گے آٹھ کتنے آئیں گے آٹھ سیگے آئیں گے چٹنیاں والے کوئی نہیں آئیں گے چکنیاں والے چار سیگے ہیں وہ غائب ہو جائیں گے تو مجھے فوراً بتائیں بریک ہو رہی ہے تو مجھے بتائیں سوکے بریک ہے دیکھ میں مائک دوبارہ لے لیتا ہوں میں مائک دوبارہ لے لیتا ہوں السلام علیکم وائس اوکے وائس اوکے شور تو نہیں ہے شور کا بھی بتائیں تو میں آپ سے ارد کر رہا تھا کہ لام تاکی کا دل مستقبل معروف اس کے اندر آٹھ سیگے آئیں گے ویسے تو گردان کتنے سیگوں چودہ سیگوں لیکن اب کتنے سیگوں کی گردان آئے گی آٹھ کی آئے گی چار تسیاں والے جو سیگے ہیں نا تسیاں والے تسیاں کے چار سیگے ہوا کرتے ہیں ہر گردان چار تسیاں کے آتے ہیں جو عام چودہ سیگوں والی اس میں چار تسیاں والے سیگے ہوتے ہیں تسیاں مذکر غائب تسیاں مذکر حاضر اور اسی تسمیہ مذکر غائب تسیاں مونس غائب تسمیہ مذکر حاضر اور تسیاں مونس حاضر ٹھیک ہے متکلم والی جو ہے وہ بھی متکلم کا بھی سیگا ہوتا ہے لیکن اس میں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں واحد متکلم ہوتے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ تو تسنیا کے کتنے ہو جائیں گے تسنیا کے جو چار سیگے وہ اور کون سے غائب ہونے ہیں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو جمپ وہاں مونس والے سیگے ہیں نا جمع مونس والے وہ بھی غائب ہو جائیں گے جمع مونس سیگے ہوتے ہیں دو سیگے ہوتے ہیں جمع مونس کے دو سیگے کون کون سے جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر چھ سیگے غائب ہو جائیں گے چھ سیگے خفیفہ کے اندر چھ سیگے غائب ہونے آٹھ سیگے رہ جائیں گے کون کون سے رہ جائیں گے چار تسیاں والے تسیاں والے چار سیگے اور جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر والا سیگا یہ سب کے سب غائب ہو جائیں گے یا چلے جائیں گے باقی آٹھ سیگے بچ جائیں گے یہ بس اب آپ نے دیکھنا ہے اس کے اندر تھوڑی سی ذرا ہمت کرنی ہے دیکھیے لام تارکیب بانون خفیفہ در کے لیے مستقبل معروف لیہ فلن لیہ فلون تسمیہ والا غائب ہو گیا ٹھیک ہے لیہ فلن لیہ فلون ایک دم جمع کی طرف چلے گئے اس میں دیکھیں آپ کتاب میں بھی دیکھیں گے تو اس میں کہیں ڈاٹس ڈالے ہوئے ہوں گے ڈاٹس کو کتاب کے نام دیکھیں گے تو تسمیہ مذکر غائب کا نیچے وہ غائب ہوگا لیا فالن فالون لطف فالن لطف علم پھر دوبارہ لطف فالن غائب مذکر حاضر کی طرف آ جائے گا لطف فالن لطف فالن لطف فالون لطف فالن لف فالن لنف فالن ٹھیک ہے ذرا آپ کو کو کرنا پڑے گا تو دیکھیے دوبارہ لیا فلن فالون لتا لطف لتا فالون لتا لطف لتا فالون لتا لنا فلن ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا بتائیے یہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا یہ مجھے بتائیے مجھے یہی وہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا ذرا پھر تو مشکل پیش آتی لیکن فوراً زبان پہ چڑھانے کی بات ہے پھر خود بخود وہ ہوگا دیکھیے دوبارہ مسئلہ لیا فلن لیا فلن لتا فلن لتا فلن لتا فلن لتا فلن لا فلن لنا فلن اب دیکھیے میں بھی تو پڑھ رہا ہوں آپ میں بھی پڑھ رہا ہوں آپ زبان پہ چڑھی ہوئی ہے نا لیا فلن لیا فلن لتا فلن لتا فلن لتا فلن لتا فلن لا فلن لنا فلن یہ زبان سے چڑھانی ہے اور تو سمجھنے چار پسمیاں کے غائب ہونے چاہیے دو جمع مونس والے اس کو ہٹا دیں باقی لیا فالن فوراً جمع کی طرف لیا فالن لیا فالون لتا فالن واحد مونس حاضر کا سیکھی اب واحد مونس کے دونوں سیگے غائب ہو جائیں گے حاضر والے دونوں غائب والے دونوں سیگے غائب واحد مونس غائب کا سیکھا تھا نا لتا فالن اب بھی نہیں آئے گا جمع بھی نہیں آئے گا تو پھر اب واحد مزکر حاضر کی طرف چلے جائیں فوراً فالن لتا فالن دونوں جیسے ہوتے ہیں لتا فالن پھر جمع کی طرف لتا فالون لطف فالین اب متکلم کے دونوں سے آئیں گے لا تو دوبارہ دیکھیے لیا لیا لطف لطف لتا لطف لتا فالم پہ گننا ہے السلام علیکم جی۔ معذرت ہو گیا تھا آؤٹ ہو گیا تھا مجھول کی لام لامے تاخیرہ فقیفہ کے تیل مستقبل مجھول اب وہ اس بھی آٹھ چیزیں استعمال ہوئے ہیں ان کی وضاحت کرتے ہیں دیکھیے نون سکیلا یا نون خفیفہ کیا ہوتا ہے نون سکیلا نون سکیلا کیا ہے جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ شد والا نون مشدد مشدد نون لیا پالاننا اس کو کہتے ہیں نون سکیلا پڑھنا مشکل ہوتا ہے نا جس پہ تحدید پڑی جائے لیا پالنا جس میں نون پہ اب دو طریقے سے پڑھنا دو دفعہ نون پڑھنا پڑتا ہے سکیلا کیا مطلب ہے مشکل بھاری تو زبان سے مشکل پیش آتی خفیفہ کا مطلب ہوتا ہے ہلکا خفیف ہلکا تو وہ کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ مشکل نہیں ہوتا تو اس اس لیے ہم کوئی مسئلہ نہیں پیش آتا جی؟ ہاں، ایک ہے نیلا ایک ہے نون کیا ہوگا جس کو پڑھنا مشکل ہوگا خفیفہ جس کو آسان ہے نون مشد خفیفہ نون ساکن جو ہوتا ہے آخر میں جو لگا دیا جاتا ہے لام تاکی دونوں میں شامل ڈالا ہوئے تو لام تاخیر یا بانون تکیلا یہ مراد ہے اب آ جائیں لام تاکی بنتا در تیل مستق مشہور دیکھیے اس کو کیسے پڑھیں گے خفیفہ ہے نا آگے کیسے آٹھ لا يفعلن لا يفعلن لطف تفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن بس چڑھانے اور تلیات کرنے دیکھیں لا يفعلن پھر لا يفعلن اور اب اگلے جو دو سے آئیں گے وہ ایک جیسے آئیں گے فلن لطف فلن پھر لطف علن جو اگلا جو فلن لطف فلن لطف فلن لطف فلن اور اس طرح آپ نے یاد کرنا ہے ہیں تو انگلیوں پہ گنتے جائیں لو فلن لو فلن لتو فلن لتو فلن لتو فلن لتو فلن لو فلن لنو فلن جلدی جلدی اس کو زبان سے چڑھاتے جائیں گے یہ زبان سے چڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے نا اس طریقے سے آپ نے اس کو ہاں، ہے ماں بھی دیکھتے جائیں ترجمہ دیکھ لیں ترجمہ کیسے ہوگا مشکل نہیں ہے یہ میں آپ کو ایک ہی بات بتا دوں یہ آپ اگر کہیں گے کہ جی یہ اس میں پہلی دفعہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس لیے آپ کو اب لگے گا کہ جی زبان پہ کیسے چڑھیں ایک دفعہ زبان پہ چڑھانے آپ وہ استعمال وہ بھی جو سیگے نہیں ذکر کیے ہوئے نا جو سیگے نہیں ذکر کیے ہوئے جو سیگے نہیں ذکر کیے ہوئے اصل میں یہ ابھی آپ کی وہ نہیں ہے میں نہیں بتاتا ہوں مال ہوئے ہوئے نا جیسے لیا فالن ہے ٹھیک ہے اب باہر مذکر غائب کے لیے لیا فالن ذکر کیا کفیسہ کے اندر تسنیا کے لیے ذکر نہیں کیا تسنیا کے لیے ذکر نہیں کیا تو تسنیا کے اندر بھی اصل میں کیا تھا تسنیا بھی تس... وہ یہی بنے گا لیا لیا فلاں لیا فالن تو تسنیا ہے اس سے ذکر نہیں کیا گیا وہ کیوں نہیں کیا گیا ہم یہ قانون میں قانون ہے کہ بھئی یہ کیا ہوتا ہے یہ گر جاتا ہے التکا کھاتے ہیں تو جو پہلا ساکن ہوتا اس کو گرا دیا جائے جب دو ساکن مل یہ وہاں پر یہ کام ہوگا اس وجہ سے یہ گر جی، جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا یہ انشاءاللہ پتہ چل جائے گا آپ کو میں انشاءاللہ آگے جا کے نا پھر میں بتاؤں گا آگے جا کے ابھی آئیں گے کیا ہوتا کیا ہے سب یہ یاد کریں ابھی اس میں نہیں جانا کہ جی یہ کیوں نہیں آ رہا فلاں ابھی نے صرف زبان سے کھانا ہے کیونکہ ابھی یہ ایک وہ چل رہی ہے میں یہ بتا رہا یا فلن ہے تسیاں کیا آتا تھا یا فلو سے یا فلان ہے یا فلان تھا یا فلان تھا تو پھر کیسے بنا یہ چیزیں آ رہی ہیں جب بناتے ہیں تو پھر تسیاں مذکر ہو جاتا ہے تسیاں مذکر غائب غائب بھی ہو جاتا ہے ترجمہ دیکھیے ترجمہ پہلے میں سکیلا کی بدان کروں گا سچ کروں گا اور جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف پہلے مستقبل معروف لیا فلنا ضرور ضرور کرے گا وہ لیا فلنا ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مت لیا ضرور اس کو اپنے ساتھ پڑھنا ہے لیا فلان آپ دیکھیں گے نون کے اوپر کیا شبد ہے تو یہ نہیں پڑھنا لیا فلان لیا نے لیا فلان دو دفعہ میں لیا پلان ضرور ضرور کریں گے وہ دو مت لف ال ضرور ضرور کریں گے وہ سب مت لطف النہ ضرور ضرور کرے گی وہ ایک عورت لطف نے ضرور ضرور کریں گی وہ دو عورتیں النان نے نان والے جو سیگے آ جائیں نا نان نان والے تو آپ سمجھ جائیں ٹھیک ہے نان والے وہ کون سے ہوں گے جمع مونس رائف والے نان جمع مونس رائف والے جو سیگے وہ نان آئے گا اس کے اندر لطف ہاں لیا نان ضرور ضرور کریں گی وہ سب بہت لتا فلن ضرور ضرور کرے گا تو ایک مت لتا فلان نے ضرور ضرور کریں گی کہ تم دو مت لتا فالن نہ ضرور ضرور کرو گے تم سب مت لتا فالن نہ ضرور ضرور کرو لتا فالان نے ضرور ضرور کرو گی تم دو عورتیں لتا فالنان نے ضرور ضرور کرو گی تم سب عورتیں لا فلنا ضرور ضرور کروں گا میں ایک مت یا ایک عورت پلن ضرور رجوع کریں گے ہم دو مرض یا دو عورتیں یا یا سب سب عورتیں یاد رکھیں خواتین ویسے ہی بناتی ہیں روٹیاں تو نان سے آپ یاد رکھیں کہ یہ چھٹا اور بارہویں سیگے میں نان آنا ہے نان کس سکیلا کے اندر سکیلا میں نان کا لفظ آئے گا وہ کیوں آتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہوگا کہ کیوں یہ ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے ضرور ضرور ضرور کا لفظ آ رہا ہے ٹھیک ہے لیا پلنگ ضرور ضرور اس میں ضرور ضرور کیوں آ رہا ہے ایک تو لام تاکید ہے ایک تو لام تاکید اس سے ضرور ہو گیا اوپر سے نور گیا اس وہ بھی کیا ہے اس سے بھی تاکید پیدا ہو جاتی ہے ڈبل تاکید ہے ڈبل تاکید ایک لام کی وجہ سے ایک آخر میں نور کی وجہ سے جیسے یہ ہو جائے گا اب مجھول کی طرف کرتے ہیں چلتے ہیں چلیں جی لائیے پلن چاہے گا وہ ایک مت لو رک کی جائیں گے وہ دو مت لو رک کی جائیں گے وہ سب مت لطف روک کی جائے گی وہ ایک عورت لطو فلان کی جائیں گی وہ دو عورتیں لو لئیو پل نان کی جائیں گی وہ سب عورتیں جائے گا تو ایک مت لطوف پلان نے جاؤ گے تم دو مت فلن پلن نظر کی جاؤ گے تم سب مت لطف رک کی جائے گی تو ایک عورت یا تو پلان نے جاؤ گے تم کی جاؤ گی تم دو عورتیں لطف فلنان نے ضرور ضرور کی جاؤ گی تم سب عورتیں لَب کا لگنا ضرور کیا جاؤں گا ایک مر ایک لنو کا لنگنا ضرور کی جائیں گے ہم دو مرے دو عورتیں ٹھیک ہے یہ کیا جانے سے مراد میں نے بتایا نا مار پیٹ تو ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے مدد کی جانا ہو سکتی ہے ضرور ضرور تمہاری مدد کی جائے گی تم دو عورتوں کی مدد کی جائے گی یا ضرور ضرور ماری جاؤ گی تم دو عورتیں یہ کوئی بھی مراد لی جاتی یہ تو تھا شکیلا کے حوالے سے خفیفہ میں ترجمہ کیسے ہوگا خفیفہ دیکھیے لام طاقت و نون خفیفہ لیا ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد یہاں پر بھی انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے ورنہ ترجمہ چینج ہونا چاہیے میرے ذاتی خیال یہ ہے کہ شکیلا کے اندر ضرور ضرور آنا چاہیے تھا اور خفیفہ کے اندر صرف ضرور کا ترجمہ آنا چاہیے خفیفہ کے اندر صرف ضرور کا ترجمہ آنا چاہیے تھا وہ کہ جان بھی نون خفیفہ موجود ہے لیکن سکیلا کے اندر زیادہ تاکید ہوتی ہے خفیفہ میں تاکید تھوڑی سی کم ہوتی ہے خفیفہ میں تاکید کم ہوتی ہے تو یہاں پر صرف اور صرف کیا آنا چاہیے تھا ضرور آنا چاہیے تھا بس لیا پلن ضرور کرے گا وہ ایک مت لیا پلن لیکن ان میں ایسی لکھا ہوا ہے کتاب پرچے کے اندر بھی آپ کو ہو سکتا ہے وہ آ جائے یا پھر آپ ورنہ آپ کا سکیلا اور خفیفے کا ترجمہ آپ دیکھیں گے تو کوئی فرق نہیں رہتا ذخیرہ اور خفیفہ کے ترجمے میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا آپ کو اس کتاب کے اندر ورنہ تھوڑا بہت فرق ہونا چاہیے لیا فالا ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مت لیا فالن ضرور ضرور کریں گے وہ سب مت لتا فالن ضرور ضرور کرے گی وہ ایک عورت لتا فالن ضرور ضرور گی اوکے اور اسے مجھول میں چلے جائیں لیو فالن ضرور ضرور کیا جائے گا وہ ایک مت لیو فالن ضرور ضرور کیے جائیں گے وہ سب مت لطف پالن ضرور کی جائے گی وہ ایک عورت لطف ضرور ضرور رکیے جائے گا تو ایک مرد لطف پالن ضرور کیا جاؤ گے تم سب مرد لطف پالن ضرور کی جائے گی تو ایک عورت لطف پالن ضرور کیا جاؤں گا ہم ایک مرد یا ایک عورت لا پالن ضرور رکی جائیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا ہے ذرا تھوڑا سا وہ ہے لیکن یہ ہے کہ ذرا مشکل چیزوں کو بھی چھیڑنا ہے نا اتنی کہ آسان آسان مشکل چیزوں کو بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے یاد کرنا ہوتا ہے نا مشکل چیزوں کو بھی تو یاد کرنا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں آسان آسان ہیں یہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اتنا ہی کرتے ہیں ورنہ میں کرانے کو تو فائدہ بھی آ آپ کو کروا دوں فائدہ بھی کروا دوں کہ چلو لیکن ابھی آپ پہلے اس کو یاد کریں گردان کو اپنی زبان پہ چڑھائیں پہلے زبان پہ چڑھائیں یہ استعمال ہوتے ہیں یاد رکھیے گا یہ استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید میں بھی استعمال ہوتے ہیں حدیث میں بھی استعمال ہوتے ہیں عربی کتابوں میں بڑے استعمال ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں یہ کہیں کہ جی یہ استعمال میں چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیں گے تو پڑھیں گے کیسے وہاں پر قرآن مجید میں بھی استعمال ہو رہے ہیں ترجمہ بھی آنا چاہیے ترجمہ بھی آنا چاہیے اس لیے تو وہاں پہ ترجمے کے اندر پتہ چلے گا کہ جی ہوں کہ جی کیسے ترجمہ کیسے کیا جائے گا وہاں پر اس لیے تو یاد کر آپ ترجمہ بھی تھوڑا سا یاد کریں تو آج میں نہیں کرتا ہوں اب نہ کا سبق شروع کرتے ہیں نہ کا سبق شروع کرتے ہیں